Assalamu alaikum. This is lecture 9 of Introduction to Psychology. Today we'll be talking about the experimental research and applied research. But before that, let's have a look at what we did in the last lecture. In the last lecture, we talked about the scientific nature of psychology, and we discussed different research methods employed by psychologists. Primarily, we talked about the descriptive research methods that psychologists use. We talked about different things. First of all, scientific nature of psychology, then steps of scientific method, the ways of identifying a research problem, research method in psychology descriptive and experimental research descriptive research methods including observation different types of observation correlational research surveys and inclusive measures of behaviour آج کے لیکچر میں ہم کچھ مزید ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈس کی بات کریں گے اور اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ اور اپلائڈ ریسرچ کے بارے میں دیکھیں گے پہلے ڈسکرپٹیو ریسرچ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ ڈسکرپٹیو میتھڈس کی بات کی اس میں سے کچھ میتھڈس کا ذکر ہونا باقی ہے آج ہم ان میں سے سب سے پہلے کانٹینٹ انالیس کی بات کریں گے content analysis is a part of archival research and approach for systematically categorising and analysing the content of the behaviour اور its related aspects variables being studied یعنی ہم بہیویئر یا اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسپیکٹس کچھ چیزوں کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم کانٹینٹ یا اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ نمونہ یا سیمپل حاصل کرتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں انالیسس کچھ گولز کو کچھ ٹارگیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے The analysis may cover contents of live human behavior, books, journals, magazines, poetry, drama, movies, folk tales, TV programs, school textbooks and curricula, advertisements, and much, much more. Inferences are made and conclusions are drawn after objective identification of specific characteristics of contents. Content analysis is done keeping specific goals objectives, themes and constructs in mind یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا کانٹینٹ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اس سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کانٹینٹ میں کیا چیز تلاش کر رہے ہیں ان کانسیپٹس کو یا ان کانسیپٹس کو یا ان گولس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کانٹینٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں سائنٹیفک طریقے سے جو کہ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے تھے مثلا content analysis of textbooks with reference to gender equity and equality ابھی حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں یونیسیف نے تعاون کیا اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ اسکولوں میں جو ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں اس میں جینڈر کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے یعنی میل اور فیمل کردار جب دکھائے جاتے ہیں تو اس میں فیمل کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ جب ہم کسان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان سب کتابوں میں یہ دکھائی دیا کہ کسان ہمیشہ مرد کے روپ میں ہوتا ہے یا جب ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیشہ مرد دکھایا جاتا ہے یا لیب ایکسپیریمنٹس کی بات کرتے ہیں تو جو شخص ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر مرد ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمیں ٹیکسٹ بکس کے کنٹینٹ انالیسس کے بعد معلوم ہوا یعنی سب کتابوں کے کانٹینٹ کو سامنے رکھا گیا اور اس میں دیکھا گیا کہ کس کس جگہ پر میل کیریکٹر تھا کس کس جگہ پہ فیمل کیریکٹر تھا اور فیمل کیریکٹر کس طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں اور میل کیریکٹر کس طرح سے اندر example is that of study done on portrayal of women in media especially television یعنی اس میں ہم نے ٹی وی کے پروگرامز لیے ڈرامے لیے خبریں لیں اور کچھ ٹاک شوز لیے اور اس میں دیکھا گیا کہ ان میں جو فیمل کردار ہیں وہ کس طرح کے دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمیں بہت سی ایسی معلومات ملی مثلا ڈاکٹر عام طور پہ میل ہوگا بہادر انسان ہمیشہ میل ہوگا فیمل عام طور پہ ڈرپوک ہوگی فیمیل عام طور پہ خوبصورت اور خوش شکل ہوگی فیمل عام طور پر کم تعلیم یافتہ ہوگی اور مرد عام طور پہ زیادہ پڑھا لکھا اور پروفیشنل ہوگا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ان سب ٹی وی پلیئر جو کہ مختلف چینل سے آتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا اور پروگرامس کو دیکھا اور پھر ذہن میں یہ چیز مد نظر رکھی کہ اس میں رول جو ہیں میل اور فیملس کے وہ کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں کنٹینٹ انالیسز ایک وائڈ ویرائٹی آف مٹیریل کو کور کر سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے کا ہیومن بہیویئر کا کوئی ایسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے وہ تصویریں بھی ہو سکتی ہیں فلمیں ہو سکتی ہیں کتابیں ہو سکتی ہیں نیوز پیپر ہو سکتے ہیں مثلاً آپ نے کرائم کا ریٹ دیکھنا ہو کہ پچھلے دس سال میں ہمارے ملک میں کرائم کے ریٹ میں کیا تبدیلی آئی تو اس کے لیے کنٹینٹ انالیس ایک بہت اچھا طریقہ ہوگا پچھلے دس سالوں کے اخبار لے لیجیے اور اس میں کرائم کی خبروں کو تلاش کرنا اور نوٹ کرنا شروع کر دیں اس سے آپ کو خود بخود وہ معلومات مل جائیں گی جو انڈیکیٹ کریں گی کہ پچھلے دس سالوں میں کرائم کا ریٹ بڑھا کم ہوا یا ایک جیسا ہی رہا اس سلسلے میں ہم ایک اور ریسرچ میتھڈ کی بات کریں گے جو کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ میں شامل ہے بذات خود ایک میتھڈ ہے اور بعض اوقات کسی دوسرے میتھڈ کو اسسٹ کرنے کے لیے یا سپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے and that is focus groups focus groups are a variety of interviews conducted in group setting جیسے ہم پچھلے لیکچر میں سرویز کی بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے انٹرویوز استعمال کیے جا سکتے ہیں کوشچنز استعمال کیے جا سکتے ہیں وہاں پہ ایک ٹیکنیک فوکس گروپس بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی جب آپ ایک وقت میں بہت سے لوگوں سے انٹرویو کرنا چاہتے ہو تو بجائے اس کے انڈیویجلی سب کو انٹرویو کیا جائے ان سب کو اکٹھے ایک جگہ پہ بٹھا کر ایک گروپ کے طور پہ ان سے انٹرویو کیا جائے فوکس گروپ ایک سروے کی سپلیمنٹری ٹیکنیک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور الگ سے بذات خود ایک انڈیویجل ٹیکنیک کے طور پر بھی the researcher in focus groups talks to the participants in order to learn about their opinions attitudes preference likes dislikes and tries to find out their reasons or causes یعنی جو ان کی لائکس ڈس لائکس ایٹیٹیوڈس ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے پیچھے کیا کار فرما ہیں use as a source of data collection but also use otherwise as well جیسے ہم نے پہلے کہا سروے میں بھی ڈیٹا کلیکشن کے لیے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے فوکس گروپس استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے focus group on its own بھی ایک ٹیکنیک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک اور ٹیکنیک جو کہ ہم ڈسکرپٹیو کے ہی دائرے میں شامل کریں گے that is meta analysis meta analysis شاید ریسرچ کی سب سے ماڈرن اپروچز میں شامل ہے میٹا انالیس بنیادی طور پہ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے اور جس میں کمپیوٹر ریزسٹنٹ جو ہے درکار ہوتی ہے meta analysis statistics based method it's a method of reviewing existing research literature in the same field about the same phenomena یعنی کسی ایک فیلڈ میں کسی ایک ایشو کے بارے میں کسی ایک پرابلم کے بارے میں اگر بہت سی ریسرچز کی گئی ہیں تو میٹا انالیسز میں ان سب کو یکجا کر کے ان کا اسٹیٹسٹیکل انالیسز کیا جاتا ہے اور ان سب کی بنیاد پر فائنل کنکلوژ ڈرا کیے جاتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں پچاس ریسرچز ہوئی ہوں اور پچاس ریسرچ کی مختلف فائنڈنگس ہوں کچھ آپ کے ہائپوتھس کو پروف کر رہی ہوں کچھ ڈسپروف رہی ہوں کچھ تھوڑی سی فیور میں ہو کچھ تھوڑی سی اگینسٹ میں ہو تو الگ الگ جب ہم ان اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں ایک سالڈ فائنل کنکلوژ نہ مل سکے اسی کو دیکھتے ہوئے سائنٹسٹ نے میٹا انالس کا طریقہ بنایا جس میں کمپیوٹرس کی مدد لیتے ہوئے اسٹیٹسٹکس کی مدد لیتے ہوئے ان سب ڈیٹا کو سب کنکلوژنس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اور انالیس کے بعد فائنل کنکلوژ جو ہیں لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں یہاں تک ہم ان میتھڈس کی بات کر رہے تھے جو بنیادی طور پہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ میں شامل ہیں لیکن جو میتھڈ سائیکولوجی کو ایک سائنس کا درجہ دلوانے میں پیش پیش ہے اور جس کے بغیر شاید سائیکالوجی سائنس ہو ہی نہ وہ ہے experimental research method as we discuss in the earlier lectures the experimentation taken out carried out by psychologist at different phases in the early stages of contributed contributed lot towards the scientific nature of psychology. We talked about the first lab in Leipzig, Germany, long time ago, and then the thing kept on growing and improving and making contributions. Experimental research method is what makes psychology a science. Basically, the scientific approach, the scientific technology and methodology is used for studying human behavior and mental processes in the laboratory setting when we are using the experimental research methods. There is a variety of experimental research methods available to the psychologists. In this lecture, we will talk about some of them. First of all, we will talk about the basic nature of experimental research, the nature of psychological experiments and why they are used, and some of the types and categories available to us for conducting lab research. First of all, we will see what experiments are. Experimental research uses experimental method. That is the use of experimentation for studying a phenomenon. Experimental design is another term used here. Experimental design means the plan, structure or layout of an experiment. And then experiment self it means the variable of interest the independent variable is manipulate or effect of this manipulation or سیگ the effect of certain variable جس ویریبل کا افیکٹ ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں اس کو ہم بدل بدل کر مینپولیٹ کر کے آلٹر کر کے اس کا افیکٹ دوسرے ویریبلس پر یعنی بہیویئر پر اور باقی چیزوں پر دیکھتے ہیں اور یہ ہماری ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی مین ایسنس ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی کیا ضرورت ہے and why do psychologist conduct experiments they conduct experiments because they can help in testing hypothesis and also we can test the impact of a treatment or program on behaviour اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم ریسرچ میں جب ہم ریویو آف لٹریچر کر لیتے ہیں تو ہم ہائپوتھس بنا لیتے ہیں یعنی ایک مفروضہ یا ایک اسپیکولیٹو اسٹیٹمنٹ ایکسپیریمنٹس ان ہائپوتھس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پروگرام یا کوئی ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا بہیویئر پر کیا اثر ہے مثال کے طور پہ کوئی ڈرگ کوئی سلیپنگ پل کوئی وائٹمن گلوکوز یہ بہت عام سی چیزیں یا روم ٹیمپریچر کا اثر کسی شخص کی پرفارمنس پر ان چیزوں کو اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایکسپیریمنٹ ہی بہترین طریقہ ہوگا اس کے علاوہ the main feature of experimentation is control یعنی ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں جو چیز پاسبل ہے اور جو کسی بھی اور ریسرچ میتھڈ میں اویلیبل نہیں ہے وہ ہے کنٹرول اور کنٹرول کا فیکٹر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کو باقی میتھڈ سے بہتر اور اسٹرانگ پروو کرتا ہے کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ ہم سب چیزوں کو سب ویریبلس کو اپنی مرضی کے مطابق مینیپولیٹ کرتے ہیں جن ویریبلس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور جن میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ایکسپیریمنٹ پر اپنا کوئی اثر نہ ڈالیں جب ہم ایکسپیریمنٹیشن کی اور ایکسپیریمنٹس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ویریبلس کیا ہیں جن کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ہم پہلے لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ ویریبل ایک ایسی چیز ہے جو کہ ویری کر سکتی ہے جو بدل سکتی ہے اس کی کوالٹی تبدیل ہو سکتی ہے اس کا لیول چینج ہو سکتا ہے یعنی anything that can vary in terms of its kind or in terms of its level جیسے ابھی ہم نے کہا کمرے کا ٹیمپریچر اور اس کا اثر اگر ہم نے دیکھنا ہو لوگوں کی پرفارمنس پر تو کمرے کا ٹیمپریچر ایک ویریبل ہے کیونکہ وہ چینج ہو سکتا ہے گھٹ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے اسٹیبل رہ سکتا ہے ایکسپیریمنٹ میں تین طرح کے ویریبلس ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے ہمارا تعلق رہتا ہے the first variable is the independent variable dependent variable and control variable independent variable or I V the variable whose impact is is being studied that manipulated in terms of kind or level یعنی جس ویریبل کا امپیکٹ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں ابھی ہم اس کو آگے آئی وی کہیں گے اور یہ وہ ویریبل ہے جس کو ہم چینج کرتے ہیں آلٹر کرتے ہیں اس کا لیول بدل سکتے ہیں اس کی ٹائپ بدل سکتے ہیں لیول بدلنے کا مراد یہ ہے کہ اگر آپ ٹیمپریچر کا اثر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ویری کر سکتے ہیں آپ اس کو دس ڈگری کر سکتے ہیں بیس ڈگری کر سکتے ہیں پچاس ڈگری کر سکتے ہیں یہ اس کے لیولس چینج ہو گئے dependent variable or D V is the measure of behaviour on which the impact of independent variable is being started control variable is a potential independent variable that can have an impact upon dependent variable it has be control یہاں پہ انٹرسٹنگ بات اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم روم ٹیمپریچر اور پرفارمنس کی بات کر رہے تھے تو روم ٹیمپریچر ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو گیا لوگوں کی یا اسٹوڈینٹس کی پرفارمنس ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل ہو گیا یعنی وہ ویریبل جس کے اوپر انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اپنا اثر ہو سکتا ہے یا ہوگا تیسری طرح کا ویریبل کنٹرول ویریبل ہے یعنی ایسا ویریبل جو ڈپینڈنٹ ویریبل پر یعنی پرفارمنس پہ اپنا اثر ڈال سکتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایکسپیرمنٹ کے دوران اس کا کوئی اثر پرفارمنس پر ہو مثال کے طور پہ ہم پرفارمنس کے اوپر کمرے کے ٹیمپریچر کا اثر دیکھ رہے ہیں لیکن اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کسی شخص کی پرفارمنس کو متاثر کرتے ہیں مثلا بھوک آپ ایکسپیریمنٹ کو دوپہر کو تین بجے رکھ لیتے ہیں کمرے کا ٹیمپریچر بڑھا کر اور گھٹا کر اس کا اثر اسٹوڈینٹس کی پرفارمنس پر دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ پاسبل ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس صبح سے لیب میں بھوکے بیٹھے ہوں اور ان کو بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کی پرفارمنس اچھی نہ ہو جس کا مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس ڈاؤٹ فل ہو گئے مشکوک ہو گئے ہمارے لیے کہنا آسان نہیں ہوگا کہ پرفارمنس میں یہ کمی یا ابتری آیا کمرے کا ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے تھی یا بھوک کی وجہ سے so the third type of variables have to be kept under constant control in psychological experiment two types of groups are use in typical experiment group and the control group experimental group is the group independent variable. Whereas the control group is the group does not get any treatment at all it is kept constant. یعنی ایکسپیریمنٹل گروپ وہ گروپ ہوگا جس پر ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا استعمال کریں گے اور اس کو چینج کر کے آلٹر کر کے دیکھیں گے مثلاً وہ گروپ جس کو ہم ایک ایسے کمرے میں رکھ رہے ہیں جس کا ٹیمپریچر ہم ویری کر کے اس کے اثرات اس گروپ کی پرفارمنس پر دیکھ رہے ہیں کنٹرول گروپ دوسری طرف وہ گروپ ہے جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل استعمال نہیں کیا جائے گا یعنی کمرے کا ٹیمپریچر اس کے لیے تبدیل نہیں کیا جائے گا experimental design can be of different types primarily there are two types of experimental designs within subject design and between subject design within subject design اور بٹوین سبجیکٹ ڈیزائن کی بات ہم تھوڑی دیر میں کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیزائن ایکسپیریمنٹ کے لیے جب بنایا جاتا ہے تو اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی کہا اس میں ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ لیکن کلاسیکل ایک ٹپیکل یا آئیڈیل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں عام طور پہ دو گروپس بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کو دو دفعہ ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ دو دفعہ ان کی ریڈنگس لی جاتی ہیں اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کو ہم کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کہتے ہیں ایک کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں سب سے پہلے جیسے کہ اس ڈائگرام سے دکھائی دے رہا ہے ہمارے پاس ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا which is measured on the dependent variable we also have a control group that group is also measured on the dependent variable the experimental group is treated by the dependent variable half and then measure reading from the other second half but this group does not get any treatment of the independent variable یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو گروپس لیے انڈیپینڈنٹ گروپ اور کنٹرول گروپ پہلے ہم نے دونوں گروپس کی ویسے ہی ریڈنگس لے لی جب مثلاً ہم بات کر رہے تھے روم ٹیمپریچر کی اور پرفارمنس کی پہلے ہم نے دونوں کی کی پرفارمنس ریڈنگس لے لی اس کے بعد ہم نے ایکسپیریمنٹل گروپ کو روم ٹیمپریچر ویری کر کر کے اس سے ٹریٹ کیا اور اس اس کے بعد کی ریڈنگس جبکہ کنٹرول گروپ کو ہم نے ایسا نہیں کیا دونوں دفعہ ہم نے اس کی ریڈنگس ویسے ہی ڈپینڈنٹ ویریبل کے بارے میں لے لی اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں اسی ڈائگرام کی فارم میں مثلاً experimental group is measured on stress level یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریس لیول اپنا کیا اثر ڈالتا ہے کنٹرول گروپ کو بھی ہم نے میجر کیا اسٹریس لیول کے اوپر اور اسٹریس لیول ہمارا اس اسٹڈی میں ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اب ہم نے ایکسپیریمنٹل گروپ کو سافٹ میوزک سنوایا جس کے بارے میں ہمارا ہائپوتھس تھا کہ سافٹ میوزک کی وجہ سے اسٹریس کا لیول اور ٹینشن کا لیول کم ہو جاتا ہے سافٹ میوزک سنوانے کے بعد ہم نے ایکسپیریمنٹل گروپ کی ویریبل یعنی اسٹریس لیول کے بارے میں کنٹرول گروپ کو ہم نے اسی کنڈیشن میں رکھا کوئی تبدیلی نہیں کی اس کو سافٹ میوزک نہیں سنایا اور اس کا ہم نے اسی طرح سے ریڈنگ لے کر نوٹ کر لیا یعنی یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم کنٹرول گروپ کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے تو اس کو ہم دو دفعہ ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اور دو ریڈنگس کیوں لے رہے ہیں یہ چیز جیسے ہم نے کہا کہ کنٹرول ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں we want to be sure that the changes that took place in this test level were really result of soft music and not result of time lapse یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ اسٹریس کا شکار تھے کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا اسٹریس لیول شاید خود بخود ہی کم ہو گیا ہو اور یہ کمی میوزک کی وجہ سے نہ آئی ہو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں شور ہونے کے لیے کہ ہمارے نتائج صرف اور صرف سافٹ میوزک کی وجہ سے تھے ہم کنٹرول گروپ لیتے ہیں اور اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے اور کچھ وقفے کے بعد اس کی ریڈنگ ہم دوبارہ لے لیتے ہیں so this is the basic design of a classical experimental design جس میں دو گروپس لیے جاتے ہیں اور ان کو دو دفعہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا دو دفعہ ریڈنگ لی جاتی ہے coming back to the basic experimental design first of all we have the within subjects design within subjects design سے مراد وہ ڈیزائن ہے جس میں ہم سبجیکٹس کا ایک ہی گروپ لیتے ہیں اس گروپ کو ایک دفعہ ہم بغیر انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹیسٹ کرتے ہیں یا اس کی ریڈنگ لیتے ہیں بغیر انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اور اس کے بعد اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل دیا جاتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل دینے کے بعد اس کی ریڈنگ دوبارہ سے لی جاتی ہیں یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گروپ اپنا کنٹرول گروپ بھی ہے اور ایکسپیریمنٹل گروپ بھی یعنی ہم بجائے اس کے کہ کنٹرول گروپ کی پرفارمنس کو ایکسپیریمنٹل گروپ کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوں ہم اسی گروپ کی پرفارمنس کو اپنی ہی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں وہی پرانے ایکسپیریمنٹ کی طرف اگر ہم جائیں روم ٹیمپریچر اور پرفارمنس تو اس میں ہم ایک ہی گروپ لیں گے پہلے اس کی پرفارمنس ویسے میجر کریں گے پھر اس کو روم ٹیمپریچر کے مختلف ویریشنس کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے پرفارمنس کا ایک ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے اس گروپ کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑا یا نہیں before after no control group design is the best example of within design. Design this type of a design we have the same group which is at times treated by the independent variable and at times it is not treated اس طرح کے ڈیزائن کو ہم اس ڈائگرام کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں اس ڈائگرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بلاکس جو ہیں وہ سفید ہیں اور کچھ شیڈڈ سفید بلاکس وہ ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو استعمال نہیں کیا گیا اور شیڈڈ بلاکس وہ ہیں جس میں ان کو استعمال کیا گیا ہے اس طرح کے ڈیزائن کو ہم A B A B design بھی کہتے ہیں اے سے مراد ہے جب صرف ڈپینڈنٹ ویریبل پہ میجر کیا جائے بی سے مراد ہے جب انڈیپینڈنٹ ویریبل انٹروڈیوس کرنے کے بعد ریڈنگس لی جائیں یعنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی گروپ لے کے پہلے ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر میجر کرتے ہیں پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر میجر کرتے ہیں اور پھر سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں یعنی ہم شور ہونا چاہ رہے ہیں کہ جو نتائج ہمارے خیال میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ہیں وہ واقعی ہی اسی ویریبل کے نتائج ہیں اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی تبدیلی صرف وقت گزرنے کے ساتھ آئی ہے تو وہ تبدیلی ہم شور ہوں کہ یہ وقت کی وجہ سے اور اگر وہ ٹریٹمنٹ کا اثر ہے تو بھی ہم شور ہوں کہ وقت گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا فرق صرف تب پڑا ہے جب ٹریٹمنٹ دیا گیا varieties of before after no control group design are available you we call them the reversal design and you can extend this design the way you like اگر آپ اس ڈیزائن کو دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے تو اس میں پہلے کے چار بلاکس بھی ہیں جو A B A B design میں ہیں اور اگر ہم اس میں آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید بلاکس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے یعنی اس وقت ہمارے پاس جو ڈیزائن ہے اس میں انفیکٹ ایٹ بلاکس یعنی اگر ہم کسی ایسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں کسی ایسے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اسٹڈی کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کسی ڈرگ کے افیکٹ تو ہم یہ چانس نہیں لے سکتے کہ ہم صرف دو دفعہ میجرمنٹ کر لیں ایک دفعہ ڈرگ دے دیں ایک دفعہ ڈرگ نہ دیں کیونکہ بعض ڈرگز ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر ان کو انوائزلی اور بغیر سوچے سمجھے استعمال کیا جائے تو ان کے غلط اثرات ہو سکتے ہیں اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے خاص طور پہ میڈیکل سائنس میں جب اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں تو اس سائیکل کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ آپ اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر ریڈنگ لیں پھر ٹریٹمنٹ دیں پھر اس کے بغیر ریڈنگ دیں پھر اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل سے انٹروڈیوس کروائیں اتنی دفعہ یہ کیا جائے کہ فائنلی آپ شور ہو جائیں کہ ہاں یہ نتائج جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہی کی وجہ سے ہیں کسی تیسرے ویریبل یعنی کنٹرول ویریبل کی وجہ سے بھی نہیں یہاں پہ یہ کہنا بے جانا ہوگا اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا کہ کنٹرول ویریبلس جیسے کہ ہم نے کہا تھا ایک کسی قسم کے ویریبلس ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹ کے نتائج پر اپنا اثر ڈال سکتے ہیں اس طرح کے ویریبلس کو اکثر انٹروینگ ویریبلس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یا کنفاؤنڈنگ ویریبلس یا ایکسٹرینیس ویریبلس آپ کو جہاں کہیں بھی ان میں سے کوئی نام دکھائی دے یا آپ اس کے بارے میں پڑھیں یا سنیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان ویریبلس کی بات کر رہے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرح ہمارے ایکسپیریمنٹ پر ہمارے ڈپینڈنٹ بہیویئر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں but we do not want them to have an impact upon our results and these are the variables lab setting between subject design is the second variety of experiment between subject design میں ہم ایک گروپ کے بجائے ایک سے زیادہ گروپس لیتے ہیں یعنی ہم مختلف گروپس میں پائے جانے والے ممبرس کی پرفارمنس کا موازنہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کسی شخص کا یا کسی سبجیکٹ کا پرفارمنس کا لیول اس کی اپنی پرفارمنس لیول کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بجائے ہم بالکل اسی طرح کا ایک اور گروپ لیتے ہیں ایک گروپ کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں یعنی اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور دوسرے گروپ پر نہیں کرتے اور جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ٹریٹمنٹ ملا ان کی پرفارمنس کیا تھی یا ان کے بہیویئر پہ کیا اثر پڑا اور جن لوگوں کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں ملا ان کے بہیویئر پہ کیا اثر پڑا بٹوین سبجیکٹس ڈیزائنس کی بھی بہت سی ورائٹیز ہیں جو کہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں جن میں سے ایک ورائٹی تو کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے اس ڈیزائن میں ہم نے دو گروپس لیے تھے اور ان کو دو دفعہ میجر کیا تھا ایک عام اور پاپولر مثال بٹوین سبجیکٹس ڈیزائن کی جو کہ اکثر استعمال کی جاتی ہے دیٹ از ایک یعنی اس طرح کے ڈیزائن میں ہم عام طور پر دو گروپس لیتے ہیں آپ چاہیں تو دو سے زیادہ گروپس بھی لیے جاتے ہیں یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم جس انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے کتنے لیولس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بعض اوقات ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بہرحال بیسک فارم میں دو گروپس لیے جائیں گے ایک کنٹرول گروپ اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ دونوں گروپس کی ایک ہی دفعہ ریڈنگ لی جائے گی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کلاسیکل ڈیزائن کی بات کی تھی اس میں دو دفعہ ریڈنگ لی گئی تھی ایک بفور ٹریٹمنٹ ایک آفٹر ٹریٹمنٹ اور دونوں گروپس کی دو دو ریڈنگس تھی لیکن آفٹر اونلی ڈیزائن میں ہم ایک ہی بار ایک ایک ریڈنگ لیتے ہیں لیکن دونوں گروپس کی ایک گروپ کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے گروپ کو کنٹرول رکھا جاتا ہے یعنی اس پہ اس انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم استعمال نہیں کر رہے مثال کے طور پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وائٹامن بی کامپلیکس کھانے سے انسان کی میموری پہ کیا اثر ہوتا ہے ایسا کرنے اور اس طرح کے بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے بھی گئے ہیں اس میں ہم ایک گروپ کو جو کہ ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس کو ہم وائٹامن بی کا استعمال کروائیں گے اور دوسرے گروپ کو جو کہ کنٹرول گروپ ہے اس کو اس طرح کے کوئی سپلیمنٹس نہیں دیے جائیں گے ایسا کرنے سے پہلے ظاہر ہے ہم ان کی یہ پہچان کر لیں گے کہ وہ دونوں گروپ ایک جیسی میموری کے مالک تھے ایسا نہ ہو کہ ایک گروپ کے لوگ ویسے ہی میموری میں اچھے ہوں اور دوسرے لوگوں کا حادثہ ویسے ہی کمزور ہو ایک سی میموری کے لوگوں کو ہم دو گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے ایکسپیریمنٹل گروپ کو وائٹامن دیں گے کنٹرول گروپ کو نہیں دیں گے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو کہ ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہوگا ہم ان کو میموری کا ایک ٹیسٹ دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے وائٹامن بی کامپلیکس کامپلیکس کا استعمال کیا ان کی میموری کے ٹیسٹ پہ پرفارمنس کیسی تھی اور جن لوگوں کو یہ سپلیمنٹ نہیں دیا گیا ان کی پرفارمنس کیسی تھی اور ان کی میموری کا لیول کیسا تھا اگر ہمیں رزلٹ سے یہ معلوم ہو کہ جن لوگوں نے سپلیمنٹ استعمال کیا تھا ان کی میموری پہلے سے اچھی ہو گئی تھی تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں سپلیمنٹ نے میمری پر اثر ڈالا اس کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ کنٹرول گروپ میں کوئی تبدیلی یا امپروومنٹ نہ ہوئی ہو یعنی اگر ایکسپیریمنٹل گروپ کی میمری کی پرفارمنس بہتر ہو گئی اور کنٹرول گروپ کی آلموسٹ ویسی ہی رہی یا تھوڑی بہت تبدیل ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائٹامن بی کامپلیکس کے سپلیمنٹ نے میمری پر اپنا اچھا پوزیٹو افیکٹ دیا ہے اور اگر دونوں گروپس میں کوئی فرق نہیں نکلا تو ہم یہ کہیں گے کہ وائٹامن بی کامپلیکس سپلیمنٹ کا میمری پر کوئی اثر نہیں پڑتا یا کچھ خاص اثر نہیں پڑتا یہاں پہ ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھنا چاہیے اور وہ یہ کہ جب ہم دو گروپس کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جب ہم میمری کی ایگزامپل کی بات کر رہے تھے تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے دو گروپس بنائے ہوں تو ایکسپیریمنٹل گروپ میں اتفاق سے ایسے لوگ آ گئے ہوں جن کی میمری باقیوں کی نسبت شاپ ہو یا ان کو میموری کے ٹیسٹ کرنے کی پریکٹس ہو یا وہ اکثر اوقات آئی کیو کے ٹیسٹ دے دے چکے ہوں یا وہ میتھمیٹکس یا کوئی ایسی چیز یا سائنس پڑھتے ہوں نیچرل سائنس جس میں چیزوں کو زیادہ یاد رکھنا پڑتا ہو اور انہیں ایسا کرنے کی پریکٹس ہو جبکہ کنٹرول گروپ میں یعنی وہ گروپ جس کو ہم کوئی سپلیمنٹ نہیں دے رہے اس میں خود بخود ایسے لوگ آ گئے ہوں جن کی میموری شاید اتنی اچھی نہ ہو جتنی کہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں جانے والے لوگوں کی اگر ایسا ہو جائے تو پھر سے یہ ایک کنٹرول ویریبل ہوگا یعنی جب ہم نے دو گروپس کو تقسیم کیا یا دو گروپس کو فارم کیا تو ہم نے غلطی سے ہم نے اس چیز کو دھیان میں نہیں رکھا ایکسپیریمنٹل گروپ کے لوگ اور کنٹرول گروپ کے لوگ میموری کے معاملے میں ایک جیسی صلاحیت کے مالک ہونے چاہیے لیکن ایکسپیریمنٹل ریسرچز یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ اس طرح کی غلطیاں عام طور پر نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہوں ہی نہ so, اس کا ایک طریقہ نکالا گیا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ان گروپس میں لینا ہے پہلے ہم ان کی اس کوالٹی کے اوپر میجرمنٹ کر لیں گے جس کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے میمری والی اگزامپل لیں تو ہم ایک ایسا گروپ لیں گے جس میں دونوں گروپس میں جانے والے لوگ شامل ہوں اس کے بعد ہم ان کی میمری کی اسسمنٹ کر لیں گے یعنی ایک بیس لائن ڈیٹا لے لیں گے ایک بیس لائن بنا لیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ وہ لوگ اس میں کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں ان کو ہم رینک کر لیں گے سب سے کم اسکور والے لوگ ان سے اسٹارٹ کرتے ہوئے سب سے زیادہ اسکور والے لوگوں تک چلے جائیں گے اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان میں سے ایک شخص کو ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھیجیں گے ایک کو کنٹرول گروپ میں بھیجیں گے یعنی اچھی میموری والوں میں سے ایک اس گروپ میں جائے گا دوسرا دوسرے گروپ میں جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ سب سے کم یا کمزور میموری والے لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور ان میں سے بھی آدھے لوگوں کو ہم ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھیجیں گے آدھوں کو کنٹرول گروپ میں الٹیمیٹلی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دو گروپس جو ہم نے فارم کیے وہ میچڈ گروپس ہوں گے یعنی دونوں گروپس میں ایک جیسی میموری رکھنے والے لوگ ہوں گے میچنگ کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم اس وقت نہیں شاید کسی اور وقت بات کریں یا شاید جب آپ ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کا پورا کورس پڑھیں یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیکٹر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دونوں گروپس یا ہو سکتا ہے ہم تین یا چار گروپس استعمال کر رہے ہوں ان سب کے سبجیکٹس میشڈ ہونے چاہیے ایک جیسے ہونے چاہیے اور جس چیز کے بارے میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں وہ سب کے سب ایک سی کیپیبلٹی کے اور صلاحیت کے مالک ہوں تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ یہ ظاہر کریں کہ جو بھی اثرات ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کے سوچ رہے تھے وہی اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کسی اور چیز کے اثرات نہیں اگلی چیز یہ ہے کہ جب ہم ایکسپیریمنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہے if you compare it with observation you will see that observation was a simple process the observer went to the situation and observe the things the way they occurred he or she recorded them came back home and analyze the findings. If you look at the archival research, you could go to the library, go through the books, newspapers, journals, articles, movies, took out the required information that you wanted, and then you analyzed that. No complications were involved in that type of research. But if you look at the experimental research, it is a complicated, complex process. Then why do we conduct experiments? We have very solid reasons for conducting experimental research in spite of the difficulties and complexities involved in this process. So, advantages and disadvantages of experimental research have to be kept in mind. Talking about the disadvantages or demerits, we can see آفویئر از اے پاسبلٹی یعنی ہم جب لیب کے انوائرمنٹ پہ لوگوں کو بٹھائیں گے ان کو کوئی ٹیسٹ دیں گے اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری پرفارمنس کو دیکھا جا رہا ہے تو شاید وہ ایک نیچرل طریقے سے پرفارم نہ کریں آرٹیفیشل طریقے سے بہیو کریں دین سیکنڈلی سبجیکٹس میں بھی انڈر اسٹریس اور پریشر یعنی سبجیکٹس خاص طور پہ اگر آپ اسٹوڈینٹس کو استعمال ہیں یا بچوں کو استعمال کرے ہیں اور بعض اوقات آپ ایڈلٹس کو بھی جب استعمال کریں اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ایکسپیریمنٹل پروسیس کی وجہ سے لیب کے انوائرمنٹ کی وجہ سے اور انسٹرکٹر کی انسٹرکشنس کی وجہ سے ان لوگوں میں کچھ اسٹریس یا ٹینشن پیدا ہو جائے اور ان میں سے کچھ لوگ گھبرا جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھک جائیں اور اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس نیچرل پرفارمنس نہ ہو thirdly it's a time and expensive method experiments conduct کرنے میں کیونکہ ہم ایک ایک چیز کو باری باری دیکھ رہے ہوتے ہیں ویریبلس کو ایک ایک کر کے مینپولیٹ کرتے ہیں اور اکثر اوقات جب ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو ہم ایک ویریبل کو ویسے کا ویسا استعمال نہیں کرتے ہم اس کے مختلف لیولس کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور ہر لیول کا الگ سے اثر نوٹ کرتے ہیں ایسا کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ کار ایکسپینسو بھی ہو سکتا ہے because we need a good laboratory we need good equipment and in cases we have to pay subject also اکثر سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس خاص طور پہ لمبے اور ٹائم کنزیوم ایکسپیریمنٹس میں سبجیکٹس کو کچھ نہ کچھ پے کیا جاتا ہے گو کے عام طور پہ جو یونیورسٹی ریسرچز جو کہ ہماری ریسرچ کا سب سے بڑا حصہ ہوتی ہیں ان میں اسٹوڈینٹس استعمال کیے جاتے ہیں اور اکثر اوقات ان کو کچھ پیمنٹ نہیں کی جاتی لیکن اگر ایک لمبا اور سیریس اور واقعی امپورٹنٹ کنسرن ہوگا امپورٹنٹ چیز ہوگی جس پہ ریسرچ ہو رہی ہوگی تو ہمیں سبجیکٹس کو پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی اس حوالے سے یہ ایک ایکسپینسو طریقہ ہے کیونکہ ہمیں سبجیکٹس کے لیے اکوپمنٹ کے لیے لیبوریٹری سیٹنگ کے لیے پیسے درکار ہوں گے جو کہ ہمیں عام طور پر آبزرویشن میں نہیں چاہیے ہوتے ethical issues are also important we have to keep دیور mind for example take the question can we tell all about the nature of experiment to the subject یعنی ایتکس کا یا موریلٹی کا یا اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایکسپیریمنٹ میں شامل کریں تو اس کو بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ کیا کرے گا اور یہ ریزلٹس کس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے لیکن اکثر اوقات ایسے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں کہ اگر ہم سبجیکٹ کو یہ سب کچھ بتا دیں تو شاید ایکسپیریمنٹ کی اسپرٹ ہی ختم ہو جائے مثلا دو گروپس لیے ایک گروپ کو آپ نے ایک سلیپنگ پل دی دوسرے گروپ کو آپ نے ایک ایسی پل دی جو کہ ایکچولی سلیپنگ پل نہیں ہے ایک پلسیبو ٹریٹمنٹ ہے لیکن سبجیکٹس کو یہی بتایا کہ یہ ایک سلیپنگ پل ہے دونوں گروپس کو آپ نے کہا کہ آپ کو سونے کی ایک دوا دی گئی ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے کھانے کے کتنی دیر بعد نیند آتی ہے دراصل ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص کو نیند کی دوائی کا کتنا ہاتھ ہے اور کتنا ہاتھ اس بات کا ہے کہ اس کو نیند آ رہی ہے یا آئے گی سو <clears throat> جس گروپ کو ہم نے سلیپنگ پل دی اس میں تو واقعی کیمیکلی اس کی باڈی میں ایک ایسی چیز گئی جو نیند آور ہے خواب آور ہے دوسرے گروپ کو باڈی میں کوئی ایسے کیمیکلس نہیں ملے اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہاں نہ صرف نیند کی دوائی کا اثر ہوتا ہے لیکن اس بات کا بھی اثر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو سجیشن دے رہا ہے کہ ہاں تمہیں نیند آ رہی ہے اور تمہیں نیند آ جائے گی اس طرح کے افیکٹ کو ہم پلیسیبو افیکٹ کہتے ہیں یا شیم ٹریٹمنٹ یا جھوٹے ٹریٹمنٹ کا افیکٹ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ میں اگر ہم سبجیکٹس کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ اس گروپ کو نیند کی دوائی دی جائے گی اور تمہیں ہم نیند کی دوائی نہیں دے رہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو نیند کی دوائی دی نہیں دی گئی ان کو صرف انسٹرکشن کی وجہ سے یا سجیشن کی وجہ سے نیند آتی ہے یا نہیں تو شاید سارا ایکسپیریمنٹ اسپوائل ہو جائے so the experimental has to be very careful relating the nature to the subjects the nature of the experiment اس کو بڑی احتیاط سے سبجیکٹس کو کچھ چیزیں بتانی ہوتی ہیں اور بعض اوقات کچھ چیزیں چھپانی ہوتی ہیں لیکن لازمی ہے ایتھکس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں چھپائی گئی ہیں ایکسپیریمنٹ کے ختم ہونے پر وہ سب کی سب ان کو بتا دی جائیں بہرحال یہ مائنس پوائنٹس اپنی جگہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ایک بہت اہم ریسرچ کا طریقہ ہے the very element of control gives edge to this approach as this is what makes psychology science experimental approach میں کنٹرول کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریسرچ کے کسی اور طریقے میں پایا نہیں جاتا نہ ہی آبزرویشن میں نہ سرویز میں نہ کو ریلیشنل ریسرچ میں نہ کنٹینٹ انالیس میں نہ فوکس گروپس میں یا اور بہت سے کئی طریقے ہیں کنٹرول کہیں پہ نہیں پایا جاتا کنٹرول صرف اور صرف ایکسپیریمنٹس میں ایکسرسائز کیا جاتا ہے اسی کنٹرول کی وجہ سے ہم ویریبلس میں cause and effect relationship کا مطالعہ کر سکتے ہیں یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ویریبل مثلاً ویریبل اے کیا یہ واقعی ویریبل بی کا کاز ہے یا نہیں اور ایسا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس اویلیبل ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور سچویشن کے مطابق اور ویریبل کی نیچر کے مطابق ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ ایسی فیسلٹی ہے جو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کسی اور ریسرچ میتھڈ میں نہیں یہاں سے ہم ریسرچ کی ایک اور ڈائریکشن کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے ایکسپیریمنٹس تو نہیں لیکن ایک اور طرح کی ایکسپیریمنٹ ٹائپ یا ایکسپیریمنٹ نما اسٹڈی بھی کی جا سکتی ہے ریسرچ ہے جس میں ہم سائیکولوجی کے پرنسپلس کو ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کے پرنسپلس کو ہم مختلف سچویشن میں genuine active real life situation میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن کی طرح کے اصول بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان فائنڈنگس کی بنا پر مزید ریسرچ کی بنیاد رکھی جاتی ہے سب سے پہلے جو اپلائڈ ریسرچ کی جب ہم بات کریں تو ہمارے دماغ میں جس ریسرچ کا نام آتا ہے یا جو میتھڈ ہمارے سامنے آتا ہے دیٹ از کوئی experimentation is a kind of research that into in experimental framework although it is not planned initiated or control by the experiment it is sort of experimentation کویزائک سے مراد ہے جیسا like that sort of quasi experimentation کا مطلب ہے ایسی ریسرچ جو ایکسپریمنٹیشن کی طرح کی ریسرچ ہے کو کہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کے دائرے میں شامل نہیں ہے یعنی لیب میں بھی نہیں کی جاتی اور اس میں اس طرح کا کنٹرول بھی ایکسرسائز نہیں کیا جاتا جو کہ لیب ایکسپیریمنٹس میں کیا جاتا ہے in in this type of research the the is done which independent variable occurs or has occurred naturally and the research studies its impact the way it is done in laboratory experiment یعنی ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اثر کوئزے ایکسپیریمنٹیشن میں بھی دیکھتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں لیکن یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ریسرچر یا ایکسپیریمنٹر انٹروڈیوس نہیں کراتا انڈیپینڈنٹ ویریبل خود بخود نیچر میں موجود تھا نیچرلی اس کے اپنے اثرات ہو چکے تھے صرف ہم نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پر دیکھا اور اس کو اسٹڈی کیا just like regular experiment we can also see that we take اور study two types of groups ان کو first group is the exposure group and the second group is the comparison group exposure group کو اگر ہم ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی اپروچ کے مطابق دیکھیں تو ایکسپوجر گروپ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریئبل والا گروپ ہے یعنی ایکسپیریمنٹل گروپ اور کمپیرزن گروپ ہمارا کنٹرول گروپ ہے یعنی وہ گروپ جس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا اب فرق صرف یہ ہے کہ اس سچویشن میں ہم نے خود سے یہ سب کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ قدرتی طور پر ہوا مثلا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غذا میں وائٹمنس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا ذہنی صلاحیتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے تو ہم کسی ایسے علاقے میں جا سکتے ہیں جہاں پہ بچے میل نرشمنٹ کا شکار ہیں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں اور ان کو پراپر سفیشینٹ اماؤنٹ میں وائٹمنس نہیں مل رہے ان بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اگر ہم میجر کریں تو ہمیں کیا معلوم ہوگا وہ ہمارے لیے ایک طرح کا ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا جس کو ہم اس صورت میں ایکسپوجر گروپ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو میل نیوٹریشن کا شکار نہیں بنایا کیونکہ ایتھیکلی یہ غلط ہوتا لیکن قدرتی طور پہ حالات ایسے تھے کہ وہ لوگ میل نرشمنٹ کا شکار تھے اور ان کو کافی اماؤنٹ میں وائٹمنس نہیں مل رہے تھے اس کو کمپیئر کرنے کے لیے ہم کسی اور علاقے میں جائیں گے اسی طرح کے بچے اسی طرح کے سوشل اکنامک اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے بچے لیکن وہ بچے جو میل نرشمنٹ کا شکار نہیں ہیں اور وہ وافر اماؤنٹ میں یا ریکوائرڈ اماؤنٹ میں وائٹمنس لیتے رہے ہیں یا ان کی غذا میں وائٹمنس شامل تھیں اس گروپ کو ہم اپنے کمپیریزن گروپ کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے یعنی ایکسپوجر گروپ وہ گروپ جس کو میل نرشمنٹ تھی کنٹرول گروپ وہ جو کہ نارمل ڈائٹ کھا رہا تھا ہم نے یہ سب کچھ ایکسپیریمنٹل لیب میں نہیں کیا یہ سب کچھ نیچرل سیٹنگ میں قدرتی طور پر ہوا ان دونوں گروپس کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ بچوں کی غذا میں وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے کیا اثرات ہوتے ہیں اور بچوں کی ذہنی صلاحیت کس طرح سے نیگیٹولی وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے سو so, ابھی ہم نے کویزا ایکسپیریمنٹ کی بات کی اس کی بھی تین ویرائٹیز اویلیبل ہیں اور جن کو مختلف حالات میں مختلف طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ٹوین اسٹڈیز اور اڈاپشن اسٹڈیز جن کی ہم نے شروع کے لیکچر میں بات کی تھی وہ بھی کوئزا ایکسپیریمنٹیشن میں ہی شامل کی جاتی ہیں جب آپ کسی وقت کوئی بڑی ریسرچ کریں یا بڑے لیول پہ براڈ لیول پہ زیادہ سبجیکٹس کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ یہ میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے آج اور پچھلے لیکچر میں ریسرچ میتھڈس کی بات کی ہم نے دیکھا کہ وہ کون سے ریسرچ میتھڈس ہیں جو کہ سائیکالوجی کو ایک سائنس بناتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ وہ طریقہ ہے یا ریسرچ کا وہ انداز ہے جو کہ بنیادی طور پر سائیکالوجی کو ایک سائنٹیفک اسٹیٹس دینے کا باعث ہے سائیکالوجی میں کسی بھی اور سائنس کی طرح سے ایکسپیریمنٹس کیے جا سکتے ہیں cause and effect relationship دیکھی جا سکتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اثرات کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے وتھ ٹوٹل کنٹرول یعنی تمام غیر ضروری چیزوں کو ہم کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور لیب میں ہم صرف اور صرف ویریبل آف انٹرسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہم سو فیصد نہیں تو نبے فیصد یا اسی فیصد یا بہت حد تک شور ہو سکتے ہیں کہ ہمارے یہ ریزلٹس صحیح ہیں تو یہ سب وہ ہے جو کہ سائیکولوجی کی مختلف فیلڈس کی ڈیولپمنٹ کا اور ان کی ترقی کا باعث ہے آگے آنے والے لیکچرز میں ہم وہ مختلف ایریاز دیکھیں گے جہاں پر سائیکولوجسٹ کام کرتے ہیں اور ان ریسرچ میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں آج تک بہت سی فائنڈنگس دی آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اپنی پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ